كَانُوا مِن قَبْرُ لَفِي غَرَالٍ مُبِينٍ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت الجمعہ کی میں نے مشہور آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بڑے انعام کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے ہماری تعلیم و تربیت اصلاح اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور پیغمبر دنیا میں بپوس فرمایا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمی اللہ اہل الارض اللہ تعالیٰ نے سو پورے زمین والوں پر جھانک کر کے دیکھا نگاہ ڈالی تو ماں کہتا ہوں عرب ہوں آجم ہوں اس دنیا میں اتنی برائیاں اتنا فساد اتنی دہشت گردی اس قدر لوٹ مار اور حرام کاریاں اور نافرمانیاں عام ہو چکی تھیں کہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ برا لگا اللہ رب العالمین کو بڑا غصہ آیا اللہ رب العالمین بڑا ناراض ہوا کہ میں نے اس کام کے لیے تو اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا کہ دنیا میں آ کر کے یہ کر رہے ہیں لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی احساس خان رشاط رماتے ہیں الہ عالمین نے پرچی میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے فرشتوں کو معلوم ہے ان رحمتی سبقت غدبی لوگوں میرے بندوں مجھے غصہ بھی آتا ہے اور میں رحم بھی کرتا ہوں لیکن میری رحمت جو ہے غصے پر غالب رہتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا کرم غصہ تو بہت آیا ہوں عرب ہوں اعظم ہوں عرب اور اجم ہر علاقے کے لوگوں کے کردار کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ بہت غصے میں آیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیونکہ غالب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے ساتھ رماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم تمہیں ہدایت کی راہ بتائیں اور تعلیم و تربیت دیں اس طرح سے نبی علیہ سراب شام کو اللہ رب العالمی نے دنیا میں بھیجا اور آنے کے بعد آپ نے جو اصلاح کیا وہ بے نثار اور بے نظیر ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی دنیا میں آمد یہ کوئی معمولی آمد نہیں ہے ایک موقع پر صحیح ابن حبان کی روایت نبی علیہ السلام سامنے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے مبوس فرمایا تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے مد نظر اللہ نے ہمیں دنیا میں مبوس فرمایا فرمایا نمبر ایک بشارت ابھی ابراہیم اللہ رب العالمین یہ ابراہیم علیہ دعا دعا ابھی ابراہیم ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی نے دعا مانگی تھی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں وہ بشارت و عیشا اور عیشا علیہ تو سام جو میرے بھائی گزرے ہیں میں ان کی بشارت کا سمرا ہوں رو یا امی اور میں اپنی ماتا خواب ہوں تین چیزیں آپ کے سامنے تھی آپ نے ساتھ میں لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کو دعا کا پھل ہوں میں اپنے بھائی عیشا کی دعاؤں کا سمرہ ہوں اور میں اپنی ماں آمینہ کے خواب کا نتیجہ ہوں وہ کیا ہے جب پہلے پارے کو آپ مطالعہ کریں پہلا پارا اللہ رب العالمین نے یا خان کعبہ کی تو وہی ابراہیم جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اور اسماعیل دونوں مل کر کے ہمارے خان کعبہ کی ہمارے گھر کی تعمیر کریں جب خان کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم خلی اللہ نے دوہا باغی کی رسول یا تو الكتاب محمول کتاب وکمت وتی عزیز الحکیم خانہ کی تعمیر ہوئی باپ ابراہیم کو بڑی فکر ہوئی اس ریگستان اور ایک ایسے میدان میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے صرف میرا ایک بیٹا اور میری ایک بیوی حاجرہ ہے یہ دنیا کہاں سے کھائے گی کہاں سے پیے گی اور ان کے ہدایت کے لیے کون آئے گا یہاں ابراہیم خلی اللہ نے دعا مانگی ربنا وبا رسولن اے اللہ ہم نے یہ کھانے کعبہ کی تعمیر کی ہے یہاں ہمارا بیٹا اسماعیل اور ہماری ہماری بیوی ام اسماعیل حاضرہ ہیں یہ دونوں یہاں آباد ہیں ان سے نسلیں بڑھے گی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے اللہ اکبر باپ کو اتنی فکر ہوتی ہے ربنا وبعثیہم وبا رسول یتلو علیہم آیاتک آیات اللہ یہ جو میں ان کو بتا رہا ہوں انہی کے نسل میں آئندہ ایک رسول پیدا کر دینا ایک رسول بھیج دینا جو رسول آ کر کے آیات آیا آپ کی کتاب کی آیات آپ کے احکام پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے وہ جو اللہ الکتاب و اور کتاب حکمت کی تعلیم دے وہ ذکی اور اور کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی آپ نے ساتھ رمایا خلی میرے باپ ابراہیم نے جو اس وقت دعا مانگی تھی میں ان کی دعا کا نتیجہ الجھا ہوں اللہ نے ہزاروں سال بعد اب ہمیں نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا نمبر دو آپ نے ساتھ ہمایا انا بشارت عیسا میں عیسا ابن مریم اپنے بھائی جو گزر چکے ہیں ہم ان کے ان کی بشارت ہیں انہوں نے بشارت دی تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اٹھائیسویں پارے سورہ سب کے اندر کیا ہے وہی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ مصدق لما بین یدی من من التوراۃ یاتی بعد اسمه احمد اے بنی اسرائیل کے لوگوں یہ میرا پیغام سن لینا میں اللہ کا رسول و پیغمبر بن کر کے آیا ہوں میں تورات ہم سے پہلے تو ہمارے بھائی موسا علیہ سرات و سلام لے کر کے آئے تھے ہم اس کتاب کی تصدیق کرنے آئے ہیں وہ رسول اور تمہیں ایک بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ایک رسول آئندہ پیدا ہوگا اس پر ایمان لانا اسم ہو احمد جس کا نام احمد اور محمد ہوگا آپ نے ساتھ ہوا ہمارے بھائی عشا نے جو دنیا والوں کو بشارت سنائی تھی اسی بشارت کی تکمیل اللہ ہمارے ذریعے کی اور ہمیں ان کی دعاؤں کو ان کی بشارت کا نتیجہ بنایا نمبر تین آپ نے ساتھ لوگوں جس طرح سے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا سمرا ہوں اپنے بھائی عیسا کی بشارت کا سمرا پھل ہوں اسی طرح سے میری ماں آمینا جو دنیا سے بیچاری جا چکی ہے میں اس کے خواب کا نتیجہ ہوں وہ کیسے نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رہا رہا میری ماں آمنا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ہمارے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے اور وہ نور مکہ حجاز ساری دنیا کو پار کرتے شام کے محل کو جا کر کے روشن کر دیا اس وقت تو شام کا جو محل تھا اللہ کے رسول نے فرمایا میری ماں نے دیکھا کہ وہاں بھی میں جا, جا کے روشنی پھیل گئی تو روشنی کیا تھی وہ روشنی اسلام کی تھی وہ روشنی روشنی کتاب و سنت کی تھی وہ روشنی میری لائری ہدایت کی تھی یا الناس نور اللہ اے اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے پاس نور آ چکا ہے میں وہی نور ہوں جو میری ماں نے خواب میں نور دیکھا تھا میں وہ ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں میرے بھائی ہو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں بھیجا اور نبی نے دنیا میں آنے کے بعد الحمدللہ پوری امت کو نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے دنیا کے لوگوں ہم صرف عرب کے لیے نہیں صرف مکے اور مدینے کے لیے نہیں انی رسول اللہ علیکم جمیا ہم کائنات میں ہر انسان اور ہر جن کی طرف رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں آپ کی رسالت آپ کی نموت کوئی علاقائی نہیں قومی نہیں بلکہ بالکل عالمی ہے قیامت تک اب میرے بعد آپ کے بعد کوئی سچا نبی آنے والا نہیں ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے دنیا میں آ کر کے لوگوں کو اخلاق سکھلایا برائیوں سے منع کیا ہر قسم کی تعلیم دی ہدایت کو عام کیا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللہ نے اپنے نبی کو علم اور عمل لے کر کے بھیجا جس کی تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب قرار دے جب سے آپ آئے اپنے قرحان اپنی حجت اپنے تلائل اپنے اخلاق اپنے اپنی قوت کی برکت سے جب نبی آئے اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ دنیا کے سارے ادیان پر غالب ہے اور قیامت تک یہ دین غالب رہے گا وہ اس کا سب سب سے بڑا ثبوت یہ ہے میرے بھائیوں آج دنیا میں پوری دنیا دنیا کے اندر پوری قوم ہے اگر کسی چیز سے خوف ہے تو ان کو اسلام سے خوف ہے انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں ڈرتا ہے اس سے خوف اس سے ہوتا ہے جس پر جس کے گالی بہانے کا اسے خدشہ ہوتا ہے اور بہت بین ثبوت ہے آج دنیا میں دیکھو شاید کہیں کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کوئی دین قبول کر رہا ہو لیکن لیکن اس کے برخلاف دیکھو دنیا کی ہر قوم دنیا کی ہر قوم ہر زمانے میں بے انتہا غیر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں بڑی دور کہاں جاتی ہے جب شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو تقریباً چوبیس کے اندر جب دعوت کا کام صغیر ہند کے اندر شروع کیا تھا تو کہا جاتا ہے وہ ان کے ساتھیوں کی دعوت جو ان کے ساتھیوں نے چند علماء میدان میں اترے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو کہتے ہیں کم سے کم اس وقت سن اٹھارہ سو تقریباً چوبیس سو پچیس کے درمیان ہندوستان کے چالیس ہزار ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور آج بھی غالب ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام غالب رہے گا نواز خان بھوپالی اسی زمانے میں اپنے باپ سوا کے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے والد جب میدان میں آئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا کہتے ہیں صرف علاقے علاقے مدھیہ پردیش جس کو ایم پی ہندوستان کا جو صوبہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میرے والد سید استاد حسن کنو رحمت اللہ علیہ کی دعوت سے کم سے کم جو میں نے نوٹ کیا دس ہزار ہندو کرما پڑھی تھے یہ میرے بھائی جو اسلام اپنے تنا اپنے اطالیمات اپنی خوبیاں اپنے کمال اپنے اخلاق اپنے آداب اپنے ترائل کی بنا پر ہمیشہ میں نے کہا غالب رہے گا غالب رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ غالب رہے گا نبی علیہ السلام نے آ کر کے دنیا کی بڑی اصلاح کی رب العالمین نے فرمایا وَيَدَوْ أَنُهُمْ دنیا کے لوگ باپ دادا کے رسم آواز سے ظلم و زیادتی سے جو بنائے ہوئے دین سے بیچارے دبے ہوئے تھے تبے ہوئے تھے کوئی ان کو نجات کا راستہ نہیں مل رہا تھا ہمارے نبی آئے تو سارا بوجھ لوگوں سے اتار دیا سب ختم کر دیا ان دین یسرن دین میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم اپنے ہم کو ہم تمام کو اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے نبی کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کو اللہ من الیہ الحمد للہ عباد الدین اصطفى اما بھائی الحمدللہ ہمارے نبی اور پیغمبر جب دنیا میں آئے اور اس وقت اللہ کے نبی نے صرف روز نماز کی ہی تعلیم نہیں توحید کی ہراوت نماز روزے کی شریعت کی پابندی کی باپ دادا کے رسم و رواج سے نکل کر کے ہدایت کی راہ پکڑنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تربیت کیا اور ایک بہت بڑی امت اس وقت سے لے کر کے آج تک اسلام امت مسلمہ وجود میں آ گئی میرے بھائیوں نبی علیہ السلام اسلام جو تعلیمات لے کے آئے تھے ان میں ایک بڑی تعلیم یہ بھی تھی ظلم کو حرام کرا دیا گیا ظالم کو ظالم کو ظالم کے ظلم سے روکنے کی تاکیف کی گئی اب العال نبی ساتھ نمایا المسلم اب المسلم لا ولا ولا ہوا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے خود اپنے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کرتا اور سوال تو یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو کبھی دلیل نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی کی کبھی توہین نہیں کرتا اور بڑا سوال یہ ہے اپنے ساتھ نمایا ولا یوسلم ہوں کہیں اگر ظالم کسی مسلمان پر ظلم کر رہے ہو تو مومن بیٹھا نہیں رہتا خاموشی نہیں اختیار کرتا مظلوم کے ظالم کو مظلوم کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کو کچل کر کے مظلوم کو ظالموں کو شکنجوں سے آزاد کراتا ہے ولا یوسلم مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم ہوتے ہی نہیں دیکھتا اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک امت مسلمہ نے جب بھی دیکھا کہ کسی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ برابر مظلوم کے نجات کے لیے کوشش کیا کرتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں سندھ کے راجا داہر نے ایک مسلمان عورت ایک مسلمان بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی پر ظلم کیا تھا اور اس نے چیخی چلائی اور اس کے نتیجے میں محمد بن قاسم رحمت اللہ نے عرب سے جا کر کے راجا داہر پر حملہ کیا یہ کوئی لوٹنے والا گروہ نہیں تھا یہ گروہ اس لیے سندھ میں آ کر کے جہاد کیا اور سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک اسلامی جھنڈا لہرا دیا کیوں صرف اس بنا پر کہ وہاں کے باشندوں پر باشندوں پر ظالم ظلم کرتا تھا یہ امت مسلمہ کا گروہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو لے کے گئے تھے وہ مظلوم کی مدد کے لیے گئے تھے اور ظالم کے سر کو کچلنے کے لیے گئے تھے ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا اسی لیے الحمدللہ آج اس وقت بھی جب یہ یمن کے مسلمانوں پر مظالم سے ڈھائے گئے اور طرح طرح سے ان پر ظلم کیا گیا اور قسم قسم سے انہیں لوٹ مار کر تو کے ذریعے ختم کیا جا رہا تھا الحمدللہ کیونکہ امت کا یہ فریدا ہے ان سرخا کا ظالمن و مظلوما مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو ظالم کی مدد یہ ہے اس کے ہاتھ کو ظلم سے رو پکڑ لو اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو مظلوم ظالم کے سکنجے سے نکال لو الحمدللہ دولت الامارات العربیہ المتحدہ سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر کے یمن کے باشندوں کے کو ظلم سے نکالا اور تھوڑی سے چیز باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آج نہیں کل وہ بھی وہاں کے مسلمان بھی مظلومیت سے آزاد ہو جائیں گے یہ بہت بڑا کارنامہ ہم محمد بن قاسم سے یا اس سے پہلے سے شروع ہوا ہے اور آج بھی الحمد الحمدللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں امت مسلمہ مظلومین کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے اسلام کی دعوت ہے یہ نبی کی دعوت ہے نبی آئے تھے دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے ان اللہ یا شاید القرما وہ کم لال تذکر میرے بھائیوں نبی علیہ سراخ خان نے سراط مستقیم کو واضح کر دیا اور دنیا سے جانے کے میں دنیا سے جانے کے پہلے پہلے آپ نے ساتھ کمایا لوگوں ہم نے جو تمہیں ہدایت کی راہ بتائی ہے ہم نے تجھے امت تیار کی ہے ہم نے جو سراط مستقیم کو واضح کیا ہے یہ سراط مستقیم اور امت تو رہ جائے گی لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ نے مجھے پھینکا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم لوگ باقی رہو گے امت باقی رہے گی قرآن باقی رہے گا حدیثیں باقی رہیں گی میری بھی شریعت باقی رہے گی لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں گا سوال ہوا یاد رسول آپ چلے جائیں تو ہمارا کیا حاصل ہوگا ہم کیا کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ترقی کم امر یاد رکھنا میں چلا جاؤں گا لیکن تمہارے پیچھے اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاؤں گا ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ پھر آپ نے آگے جو فرمایا سنو لن ما ماں تم بھی ماں تو رکھو اور یاد رکھنا جب تک تم لوگ میری دونوں چھوڑی ہی بھی تھی ایک ہاتھ سے کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ سے سنت اللہ اب مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک نہ تو گمراہ ہو گے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک کر سکے گی ہلاکت کب ہوتی ہے جب کتاب سنت کو چھوڑ دیا جائے اسی لیے میرے بھائیوں العالمین نے سورت نور کے اندر اعلان کر دیا اے دنیا کے لوگوں ہمارے آخری نبی آ گئے ہیں وہ ہندو تیو ہوتا اب ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے میری نبی کی بات مان لو گے تو ہدایت مل جائے گی اور نبی کا دامن چھوڑ دو گے تو سرالا تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے نبی علیہ شراب خان ایسے متعلق یہ آئے جو آئی ہوئی ہے واضح کر دیا کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کو فرما برداری کی جائے جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تب تک نبی کی محبت برابر مکمل نہیں ہوتی اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کل ان کل تم تو ہی تحبون اللہ ہاں؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی شرط کیا ہے محمد کی اطاعت و فرما برداری کرو اگر ہمارے نبی کے ساتھ نہیں کرو گے تو محبت قابل قبول نہیں ہے اسی لیے تو ہمیشہ یاد رکھو اب دوبارہ اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی امن و امان کی زندگی عزت کی زندگی قیامت تک قیامت وہی لوگ گزار سکتے ہیں وہی مسلمان مسلمان جو اپنا منہج اپنا عمل اب کتاب و سنت کو بنائیں گے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے کام لیں گے کتاب و سنت کو چھوڑ دینے کے بعد امت کبھی عزت نہیں پا سکتی اسی لیے نبی رہے سراب شام اللہ رب العالمین نے فرمایا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه وہ لوگ جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں وہ پاس آ جائیں ورنہ کسی دردناک عذاب میں اور فتنے میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں نبی کی سیرت نبی کی سنت نبی کے حالات پڑھنے یاد کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر اور ہمارے نبی کا مقام کیسا سنن نبی داؤد کی روایت آنے پائے لوگوں جو دین میں لے کر کے آیا ہوں شریعت اس میں سب سے بڑا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے کون سا دن ہے سب سے ان ایا میں بل سال میں تمہارے کتنے دن آتے ہیں سب سے بڑا دن سید الایام اللہ تعالیٰ نے جمعے کو بنا رکھا ہے اور یہی وہ دن ہے جس سے اللہ نے یہودیوں کو بھی محروم کر دیا اور عیسائیوں کو بھی محروم کر دیا یہودی جو ہے وہ سٹرڈے کے پیچھے پڑ گئے اور یہود عیسائی جو ہے وہ سنڈے کے پیچھے پڑ گئے بس ساری دنیا سٹرڈے اور سنڈے میں پھنس گئی اور فرائی سب بول گئے یہ جمعے کا دن تھا خیر برکت کا دن جس کے متعلق اللہ رسول نے ساتھ نمایا اب الایام میں میرا جو امتی جمعے کے دن غسل کیا خوشبو لگایا اچھے کپڑے پہنے اور پیدل طاقت ہے تو پیدل چل کر کے مسجد میں آیا تو ایک جمعے کی برکت سے پورے ہفتے بھر کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ ہمارا جمعہ ہے یہ ہماری عید کا دن ہے اسی لیے یاد نے ساتھ سمایا اے لوگوں سن لو سب سے افضل ایام میں تمہارے پاس جو لے کے آیا ہوں وہ جمعے کا دن ہے اس لیے جمعے کے دن ذرا مجھے بھی یاد کر لینا کس کی برکت ہے جمعہ محمد صلی اللہ علیہ ہے ہمیں بھی یاد کر لینا میرے اوپر جمعے کو خوب تفرت سے درست کا پڑھنا کیونکہ تمہارا درود ہمارے یہاں پہنچایا جاتا ہے تو میں خوش ہوں گا میرے امتیوں نے جمعے کے دن اتنا درود ہم پر پڑھا ہے درود تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے نہیں یہ نہیں کہ نبی کے حق ہے بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کمرہ بند کرو لائٹ گل کر دو اتنی مطلب درود پڑھے ہوگے تو نبی کی زیارت کروا دیں گے اللہ اکبر جھوٹھی زیارتوں کے پیچھے میرے بھائی زیارت کی نیت نہیں بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو حقوق ہم پر مقرر کیے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی پر چنے کے دن زیادہ سے زیادہ درست پڑیں اللہ تعالیٰ نیک بنائے صالح بنائے محد بنائے متب سنت بنائے اللہ رب العالمین نبی کی اور اپنے آپ اپنی محبت ہمارے دلوں میں کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کر دے اللہ جیسے نبی کی محبت ہے آپ کی محبت دل میں پیبست ہو جائے ایسے اپنی کتاب کی اور نبی کی سنت کی بھی محبت ہمارے دلوں میں پیبست کر دے اللہ جیسے آپ اور آپ نبی کے مقابلے میں ساری دنیا ہے ایسے میرے مزاج اور ہمارے دلوں میں دل و دماغ میں بھر دے کہ کتاب اللہ سنت رسول کے بعد ساری چیزیں ہیں جو ناکام ہیں کامیابی ہے کتاب اللہ سنت رسول میں الہ العالمین ہم جس ملک کے اندر ہیں وہاں کے رئیس الدولہ کو الہ العالمین صحت آفیت نصیب فرما ہر بنا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے ہر مصیبت سے ان کو دور کر محفوظ رکھے ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو ان کے ساتھیوں کو ہر قسم کی آفتوں پریشانیوں سے بچائے اور ان کے ساتھیوں کو ابھی اللہ تعالیٰ نیک امال کی توفیق دے وہی کام کریں جس میں آپ کی رضا ہو اور العالمین عالمین خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں جس عمارت میں ہاتھ میں شارکا شیخ سلطان قاسمی حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت نصیب فرما ہر بلا ہر مصیبت ہر آپ ان کو بچا دے ارحان ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو امت کی فلاح ہو وطن کی کامیابی ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہو ارحان عالمی دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ عالمی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے ہر جگہ سے ہر جگہ کے بسنے والے مسلمانوں کو امن و امان قطع نصیب فرما ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت فرما اور سب سے بڑی چیز یہ جمعے کا دن ہے خطبے کی حالت میں ہی ہم دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آمین کہیں خلوص دل کے ساتھ اے اللہ ابھی جو اسلامی ملکوں کا اتحاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت اس اتفاق کو باقی رکھے جو آج اتفاق دو دن پہلے ہوا ہے چار تقریباً چالیس ملکوں کا اور مسلم ممالک آ رہے ہیں اللہ جیسے انہوں نے اخلاق کے ساتھ اتحاد کیا ہے باطل کے مقابلے کے لیے آپ کے نبی کی یعنی لائبی شریعت کی حفاظت کے لیے آپ کے ایمان والے بندوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب بنا دے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر